مفعولا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا بثلاث الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ضمن میں آج کے درس میں سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ عرض کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات جو ہیں وہ شان والی بیوی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنی نسبت ہی کافی ہے کہ وہ کون ہیں اہل بیت رسول اللہ ازواج رسول اللہ تو جس کو اتنی بڑی نسبت مل جائے آج دیکھیں نا کہ مدینے کی عظمت کیوں ہے کہ حضور سے نسبت ہو گئی جبل عہد کو ہم باقی پہاڑوں سے زیادہ کیوں اہمیت دیتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں نسبت تو اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی کہ ازواج رسول تو ایک ہر لحاظ سے یعنی شرعن عقلن کہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب ان کو اتنی بات کی نسبت ہو گئی کہ ازواج رسول اللہ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا نسا انبی کا النکھا من نسا تم کوئی عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو تم تو نسائے رسول ہو نسائے نبی ہو اور تم تو وہ خوش نصیب بیویاں ہو کہ تمہارے گھر میں اللہ کا قرآن آتا ہے واہ آتی وزقر نما یتلا فی بھوت کن آیا تو اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھیں کہ حضور کی ساری بیویاں شان والی اور پھر جو اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ اب طیبات الطیبین کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ بھی عورتوں کے لیے تو اب حضور سے بڑا پاکیزہ کون ہو سکتا ہے حضور سے بڑی طیب ذات کس کی ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عصمت کا کون مقابلہ سکتا تو جن بیویوں کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا ہو تو ان کے طیبات ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا تو ایک تو یہ مجموعی بات ہے لیکن پھر اللہ نے حضور کی بیویوں میں بھی تفاوت ہے فضیلت ہے جیسے تمام پیغمبر شان والے تمام نبی شان والے تمام رسول شان والے لیکن اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ دل کر رسل فضل ناباد الہباد کہ ہم نے رسولوں کو بھی فضیلت دی ہے ایک دوسرے پہ کہ من من کلم اللہ بعض رسول ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا بغیر کسی واسطے اور بعض وہ ہیں جن کی ہم نے درجات بلند کیے اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل بھیج کے جن کی تائید کی تو اب رسولوں میں بھی فرق ہے تمام انبیاء شان والے ہیں لیکن ان سے رسول افضل ہیں تمام رسول شان والے ہیں لیکن ان سے اول العزم من الرسل جو پانچ پیغمبر ہیں وہ افضل ہیں پھر اول العظم میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ ہے اب آپ کسی سے اندازہ کریں کہ جو حضور کی بیویاں ہوں گی ان کا کیا شان ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مجموعی طور پہ فیصلہ فرما دیا نصف ہے کہ ازواج ہو ہوم یعنی تمام حضور کی بیویاں جو ہیں وہ امت کے لیے قیامت تک ماں کے درجے ہوئی کہ ہماری مائیں ہیں اور مائیں بھی ایسے نہیں کہ احترام آدمی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ جی آپ میری ماں ہیں احترام آدمی کہہ دیتا ہے جی بہن ہے آپ میری احترام کہہ دیتا ہے چھوٹی عمر میں ہو آپ میری بیٹی ہیں یہ تو وہ ماں ہے جس کو اللہ نے نس قطعی میں فرمایا قرآن نے کہا ہے کہ حضور کی بیویاں جو ہے وہ امت کی ماں اور پھر یہ صرف احترام نہیں بلکہ اس کے احکام جاری ہوں گے کہ جیسے حقیقی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے حضور کے بعد حضور کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے یعنی ایک تو ہوتا نا کہ صرف احترام میں فرما دیتے کہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں لیکن ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یعنی حضور کی وفات کے بعد بیویاں بیوہ ہو جائیں لیکن کسی سے نکاح نہیں ہو سکتی یعنی اللہ نے اس مقام کو اتنا محفوظ رکھا اور اسی سے یہ اشارہ بھی ہمیں ملا کہ یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا کہ اگر حضور کی بیوی حضور کی وفات کے بعد کسی سے شادی کر لیتی پھر اس کی عصمت نکاح میں فوت ہوتی تو پھر قیامت میں تو اس کی بیوی بنتی جس کے نکاح میں فوت ہوتی اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جن بیویوں کو میں نے نبی کے لیے چنا ہے یہ دنیا میں بھی بیویاں ہوں اور قیامت میں بھی حضور کی یہی بیوی ہوں جنت میں بھی یہی بیویاں ہوں تو یہ عظمت جو ہے کسی کو نہیں ملی تو یہ تو مجموعی عظمت تھی لیکن ان میں بھی پھر تفاظت ہے کہ بعض بیویوں کا شان جو ہے اللہ نے ایک سے ایک بلند فرمایا ہے تو شان والی بیویوں میں جیسے سیدہ خدیجت القبرا ہیں شان والی بیویوں میں جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں اسی طرح سیدہ حفصہ ہیں اسی طرح سیدہ ام سلمہ ہیں ان میں اسی طرح سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ سیدہ زینب بنت جہش جو ہیں یاد رکھیں کہ ان کا پہلا نام جو تھا وہ تھا برہ اور بعض مرخین نے فرمایا برہ بدم باقی زم کے ساتھ برہ یا برا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں اس نام کو بدل دو تو یہ نام جو زینب رکھا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا یعنی بی بی زینب کے نام کی تبدیلی کا حکم جو ہے وہ سرکار دو عالم نے دیا اور برہ کے بجائے آپ کا نام زینب رکھا تو یہ نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بی بی صاحب بی بی زینب جو ہیں ان کا اتنا بڑا مقام تھا قبیلے میں کہ ان کی کنیت تھی ام الحکم ام الحکم ان کی کنیت اور اسی طرح دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے شان والی بی بی ہے قریش کے خاندان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن یعنی آپ کی والدہ جو ہیں بی بی زینب کی والدہ جو ہیں ان کا نام ہے امیمہ بی بی زینب کی والدہ کا نام جو ہے امیمہ بنت عبد المطلب وہ عبد المطلب کی بیٹی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے اور یہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے تو لہذا پھوپھی ذات بہن ہوئی اور پھر یہ شان دیکھیں کہ بی بی زینب بھی مسلمان ہوں آپ کے بھائی عبداللہ ابن جہش مسلمان ہوں اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے پرچم اسلام سب سے پہلے اٹھایا تھا یہ عبداللہ ابن یاش یہ کسی بیوی بی کا بھائی اسی طرح ان کے دوسرے بھائی ابو احمد ابن جہش جو اپنے وقت کے نام پر شعرا میں گزرے ہیں شعراء عرب میں ان کا ایک بہت بڑا مقام اور انہی کی بہن ہے جن کا نام بی بی ہمنا بن تجہش اور بی بی ہمنا جو ہے یہ سابق الاولون میں ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں ان میں بی بی ہمنا ہے اور پھر بیوی نہ بیوی بنی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب ابن عمیر وہ صحابی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین منورہ میں بھیجا کہ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھائیں اسلام کے لیے تیار کریں تو یہ بیوی جو ہے بی بی ہمنا یعنی یہ بیوی زینب کی بہن ہے اور ان کا نکاح جو ہے ابن عمیر سے ہے اور اسی طرح بی بی زینب کی ایک بہن ہے ان کا نکاح جو ہے حبیبہ ان کا نکاح عبد الرحمان ابن عوف سے تو اب آپ اندازہ کریں کہ نصب کے اعتبار سے باپ کے اعتبار سے بھائیوں کے اعتبار سے ماں کے اعتبار سے بہنوں کے اعتبار سے اور اپنی شرافت و نجابت کے اعتبار سے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بلند مقام اور بھی, بھی زینب ان لوگوں میں ہیں کہ جن کو اسلام کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کرنی حالانکہ بی بی زینب ایک بڑے گھر کی بیٹی یعنی وہ جیسے محاورہ ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی تو جی سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے یہ ان لوگوں میں ہے لیکن اسلام کے لیے ان کو بھی قربانیاں دینی پڑیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور سب سے پہلے انہوں نے جو ہجرت کی تو اس میں آپ بھی ہیں آپ کے دونوں بھائی بھی ہیں اور آپ کی تینوں بہنیں بھی ہیں سارا خاندان جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے بڑی قربانی اب بھی, بھی زینب جو ہیں اپنے خاندان کے ساتھ واپس آ گئی مکہ اصل میں ہجرت حبشہ جو ہے یہ دو دو تین تین دفعہ بھی ہوئی یعنی بعض صحابہ نے ہجرت کی ایک دفعہ بعض صحابہ نے ہجرت کی دو دفعہ وجہ یہ تھی کہ جب چلے گئے وہاں پہنچ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ قریش ٹھیک ہو گئے قریش کا رویہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ درست ہو گیا ہے تو اس لیے پھر بعض صحابہ ہجرت کر کے واپس آ گئے مکہ جب قریش ٹھیک ہو گئے تو مکہ کیوں چھوڑے ہم اللہ کا گھر کیوں یہاں آئے تو قریش اسی طرح اپنے ظلم و ستم میں قائم تھے تو انہوں نے پھر ہجرت کی ہم سے تو بعد لوگوں نے پھر دو بار ہجرت بخشا کر کے پھر ہجرت کی مدینہ منورہ تو بی بی صاحبہ نے اپنے خاندان کے ساتھ پہلے حبشہ ہجرت کی اور حبشہ ہجرت کرنے کے بعد واپس مکہ آئے اور پھر پورے خاندان کے ساتھ مدینے کی ہجرت کی اور آپ کے والد نے اور آپ کے بھائی نے بنی غدم کا ان کا قبیلہ جو شاخ تھی قریش کی اس کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور سب کو لے کے مدینہ ہجرت کر گئے تو والس کہتے ہیں کہ ان کی ہجرت کرنے سے مکہ مکرمہ مکہ پورا ایک علاقہ جو تھا وہ خالی ہو گیا کہ بنو جہاز کا سارا خاندان ہی چلا گیا سارا خاندان نے مکہ چھوڑ دیا اچھا اور خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ ابو سفیان کو موقع مل گیا تو اس نے بنو جہاز کے تمام گھروں پہ قبضہ کر دیا کیونکہ وہ تو گھر چھوڑ گئے تھے وہ خالی کر گئے تھے گھر تو ابو سفیان کیونکہ سردار تھا مکے کا اس نے سارے بنو جہاز کے خاندان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا اور بی بی صاحبہ جو ہیں اور ان کا خاندان ان کے بھائی یہ تمام کے تمام مدینہ منورہ پہنچے اور آج سے ثابت اپنے ہے میرے محبوب کے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مدینہ منورہ نے آپ کی مہمان نوازی کی اور سارے خاندان کو ٹھہرایا اور پھر حضور نے اللہ کی شان ہے کہ ان کو بھائی بھی بنایا آپ جیسے آخا بین آخا رسول اللہ اسلم بین المہاجرین والانصار تو اللہ کی شان ہے کہ جب وہ مقام اخوت آیا تو حضور پاک نے انہی کو پھر عاصم بن ثابت کا بھائی بنایا تو یہ اتنے بڑے شان والا گھرانہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت خاندان قریش اور پھر آپ کی نجابت تقوا زہد اور ورا میں آپ تھے یعنی آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ بیویاں حضور کی کہتی ہیں کہ بی بی زینب تقوے میں اور زہد میں اور ورا میں تمام بیویوں کی گویا کے سردار تھیں اتنی آپ کو تقوا اور اللہ کا خوف اور ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا تعلق اب اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے حضرت زید ابن حارث زید ابن حارثہ خود بھی ایک اعلی خاندان سے تعلق رکھتے لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ ان کو چند ڈاکوؤں نے ڈاکوؤں کے گروہ نے پکڑ لیا تھا بچپن میں اور غلام بنا کے مکے میں بیچ لیا کے لیے ہمارا وہ غلام ہے اور حضرت زید بن کو خریدا کس نے بی بی خدیجہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا اور حضور کو دے دیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ غلام خریدا ہے اب یہ آپ کی خدمت میں کریں حضور کے پاس آئے تو حضور کو حضرت زید بن حادثہ اتنے پسند آئے آپ نے ان کو آزاد کر دیا غلامی سے اور فرمایا غلامی سے تم آزاد ہو لیکن میں تمہیں متبنہ اپنا بیٹا بناتا ہوں تو حضرت زید کو یہ نسبت ملی کہ بہت سارے لوگ تو کہتے تھے زید ابن محمد زید کون بھی محمد رسول اللہ کا جو بیٹا حالانکہ زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا تھا اس کو کہتے ہیں بوتا بننا لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے کہ ایک سلبی بیٹا ہو حقیقی بیٹا ہو حقیقی بیٹے کے احکام الگ ہوتے ہیں اور کسی کو آدمی گود لے لیتا ہے پالتا ہے گھر میں رکھتا ہے بیٹا بنا لیتا ہے اس کے احکام الگ ہوتے ہیں وہ شران اس طرح کا بیٹا نہیں بن سکتا جیسے سلبی بیٹا ہے یعنی اگر ہم مر جائیں تو ہماری وراثت نہیں ملے گی اس کو تو تو بننا تھا اسی طرح اس پر وہ شری احکام نہیں ہوں گے کہ جیسے ایک بیٹے کو ماں سے پردہ نہیں ہوتا اگر ہم نے کسی بچے کو پالا ہے وہ بڑا ہوگا تو پردہ ہوگا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے وہ سلبی بیٹا نہیں ہے نہ وہ میراث میں ہمارا حقدار ہے اور اسی طرح ایک ہمارے یہاں انڈو پاک میں بہت بڑی غلطی ہے کہ بعض لوگ مہربانی کر کے بچوں کو پالتے ہیں چھوٹے سے بچے لے آتے ان کے ساتھ اپنا نام لگا دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارا بیٹا ہے تاکہ بڑا ہو کر بھی یہ سمجھا جائے کہ فلاں کا بیٹا یہ غلط بات ادعوہم جو ہم ہوا اکثر تو اللہ کہتے ہیں جی وہ تو پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو آپ بچپن سے بتائیں نا دل تو اس وقت ٹوٹے گا جب آپ چالیس سال نہ بتائیں اور پھر اس پہ ظاہر ہو کہ آپ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں تو دل ٹوٹنے کا تو آپ ذریعہ بن رہے ہیں اگر پہلے دن سے آپ سچی بات کریں تو اس کا دل کیوں ٹوٹے گا وہ تو آپ کا قدردان ہوگا کہ انہوں نے مجھے پالا ہے پوسا ہے میری خدمت کی ہے باوجود اس کے کہ میرے یہ حقیقی ماں باپ نہیں تو اسی طرح حضرت زید ابن حارثہ جو ہیں یہ حضور کے بیٹے ہو اچھا ایک دفعہ عجیب امتحان ہوا کہ ان کے والد جو تھے نا جی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچے مکہ میں جب آئے تو ان کو پتا لگا کہ میرا بیٹا حضرت زید تو یہاں ہے تو حضرت زید کو ملے بڑے خوش ہوئے اب بیٹے کو باپ کو اتنا عرصے کے بعد بیٹا مل جائے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ ہم بنو حادثہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہم تو غلام نہیں ہیں نہ میرا بیٹا کا بھی غلام تھا یہ تو بچپن میں سفر میں بچھڑ گیا اور ڈاکو نے اس کو لے لیا اور ہم ڈھونڈتے رہے اب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے تو اس کو مکے میں بیچ دیا ہے اور یہ غلام بن کے زندگی گزار رہا ہے اور میں اس کا حقیقی والد ہوں مہربانی کر کے آپ حکم دے کے زید بن ہر سمے ساتھ جائے میرا بیٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آر صاحب ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ زید تمہارا بیٹا نہیں زید تمہارا بیٹا ہے ہم نے بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی زیادتی نہیں میری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ نے اس کو خریدا سیدہ خدیجہ نے مجھے ہیبا کیا میں نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا غلامی میں نہیں رکھا اور پھر یہ صرف نہیں کہ اچھا بھی اب آپ آزاد نہیں بیٹا بنا دیا اب ہمارا فیصلہ جو ہے وہ زید کے ہاتھ میں ہے ہم زید کو کل اختیارات دے دیں گے تو آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں راضی ہوں میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی کوئی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور اگر وہ اپنے منشے سے نہ جانا چاہے تو میں جبر نہیں کروں گا کہ تمہارے ساتھ جائے ہو ہم اس پہ جبر نہیں کریں گے زید ابن حارثہ کو حضور نے بلا لیا آپ نے فرمایا کہ زید دیکھو تمہارا باپ اور تم الحمدللہ صحابی ہو مسلمان ہو جانتے ہو کہ باپ کا کتنا بڑا مقام والدین کا کتنا بڑا مقام یہ بات تم جانتے ہو اور یہ اتنی مدتوں کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہیں مشکل سے ڈھونڈا ہے یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں میری طرف سے تم آزاد ہو تم ہر ہو ہو <clears throat> کل خیال تمہیں آزادی ہے چاہو تو میرے پاس رہو اور چاہو تو اپنے والد کے ساتھ چلے جاؤ تو حضرت زید ابن حارثہ نے فوراً کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے میں تو باپ ماں قبیلہ خاندان ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں پر محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں ٹھیک ہے میرا باپ ہے میں اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑتا تو اس کو چاہیے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ رہے تو اس نے کہا کہ نہیں میری تو قبیلے کی مجبوریاں ہیں حالات ہیں خاندان ہیں تو زید ابن حارثہ نے جانا قبول نہیں اب حضور کے دل میں اس کی قدر اور بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بھی اس کی شادی کریں بیٹا بنایا ہے اب جوان ہو گیا اس کی شادی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے بھائی کو پیغام بھیجا کہ ہم زید ابن ہارسا کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگر مہربانی کرو تو بی بی زینب کا رشتہ جو ہے قبول کر جب ان کو پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ ہو ٹھیک ہے وہ غلام نہ ہو لیکن مشہور تو یہی ہے نا کہ غلام ہے اور ہم کو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں ہم کیسے اپنی بہنیں غلام کو دے دیں تو چاہے وہ غلام نہ ہو لیکن دنیا کے سامنے جو ہے زائد غلام تو ہم نہیں دے ہم تو یہ رشتہ قبول نہیں کرتے بی بی سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کیا ان کے بھائیوں نے بھی انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انکار پہنچا اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا کہ وبا کا قضى الله إذا قضى الله الله ورسوله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن فقد ضل مبينا اللہ نے قرآن نازل کر دیا اس لیے علماء فرماتی ہیں وما كان لمؤمن اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن جہش ہیں ولا مؤمن دن اس سے مراد بی بی زینب بنت جہش ہیں اللہ نے فرمایا کسی مومن مرد یا عورت کو اللہ اللہ کا رسول کوئی حکم دے دے تو پھر اختیار نہیں رہتا کہ وہ قبول نہ کرے ہو نہیں سکتا اللہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو گیا اللہ اللہ کا رسول کوئی حکم فرما دیں کوئی حکم جاری کر دیں تو اس کے بعد تو اس کا اتیان کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ نا فرمانی کرنا جو ہے اللہ نے قرآن پاک کی آیت مرد جب یہ آیت نادل ہوئی تو حضرت عبداللہ میں جہاز کو پتہ بی بی زینب کو پتہ چلا کہ اللہ نے تو قرآن اتار دیا ہم نے تو بڑی زیادتی کی کہ حضور کا پیغام ہم نے انکار کر دیا تو عبداللہ ابن جہاز خود چل کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ بہرحال ہم سے جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی لیکن اب ہم اس رشتے کو قبول کر سکتے تو حضرت زید ابن حارثہ سے بی بی زینب کا نکاح ہوا اور نکاح بھی حضور کے طلب کرنے سے حضور کے منشے سے ہوا اللہ کو بھی یہی منظور تھا اسی میں حکمت ہی نکاح ہو گیا لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ دونوں میں نبھا نہ ہو یہ اللہ کی شان اصل وجہ کیا تھی کہ وہ جو درمیان میں ایک تفاوت تھا نا کہ بی بی زینب کا ایک عالی نصب ہونا اور حضرت زید کا لفظ غلامی سے منسوب ہونا تو وہ جو دماغوں میں فرق تھا نا جی وہی چیز جو تھی ذریعہ تھا اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ جہاں رشتہ کرو کف و دیکھو تو کف کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہوں ایک کف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھو کہ کیا یہ برابر کے لوگ ہیں اگر ان میں نصب اور حسب میں برابری نہ ہو تو عام طور پہ وہ رشتے آگے جا کے چلتے نہیں مثلا بی بی علی النصب ہے یا خامد علی النصب ہے اور بی بی ایک عام گرانے کی تو وہ اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ میرے برابر کی عورت نہیں ہاں یا تو پھر اتنا آدمی پر اسلام ایمان غالب ہو کہ اس کی قوات نفسانی جو ہے وہ مٹ جائے اس کے اندر وہ ساری چیزیں لیکن انسان ہے وہ تو رہتی ہے بات تو اب جناب بی بی زینب اور حضرت زید کی اکثر ناچاکی ہوتی اکثر ناراضگی ہوتی بی بی زینب ناراض ہو جاتی بعض الفاظ بھی بڑے سخت فرما دیتی حضرت زید آگے حضور کو شکایت کرتی ہاں۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم سے شادی تو ہو گئی لیکن میرا تم نبھانا بڑا مشکل ہے ہر وقت مجھے تانا دیا جاتا ہے کہ میں غلام ہوں اور میں غریب ہوں اور میں حقیر ہوں اور میں لوگوں کے دروازوں پہ پلنے والا ہوں تو یا رسول اللہ میں کب تک برداشت تو بہرحال میں طلاق دینا تھا حضور نے فرمایا اتق اللہ تم طلاق نہ دو اللہ سے ڈرو پہلے تمہارے رشتے کی وجہ سے مجھ پہ ناراض ہیں کہ حضور نے کیوں اپنے متمنا سے ہمارا رشتہ کر رہے میرے رشتے دار ہیں تو بزاد بہن ہیں اب تم طلاق دو گے تو ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو جی حضور نے پہلے رشتہ کرا دیا اب اس نے یہ سلا دیا کہ طلاق دے دی اس وجہ سے حضور اس کو نصیحت فرماتے اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو اس بات کا مطلع بھی کر دیا کہ یہ طلاق ہوگی اور بی بی زینب جو ہے اس کو آپ کے نکاح میں ہم لائیں گے یہ بات بھی جو حضور کسی کو نہیں کہتے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک کریمانہ اتاب بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ چھپاتے ہیں ایک بات اچھا بعض لوگوں نے جو یہاں کہانیاں گھڑی ہیں نعوذ باللہ کے بی بی زینب کو حضور نے دیکھا حضور زید کے گھر میں گئے تو بی بی زینب اپنے بال سکھا رہی تھیں اور اس کے لمبے بال تھے اور بڑا جبال تھا حضور کے دل میں بی بی زینب کی محبت آ گئی اس محبت کو چھپاتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ طلاق دے دے میں شادی کر لوں یہ ساری روایات ہیں جو بنائی گئی ہیں اللہ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی نظر بھی معصوم ہوتی ہے اور پھر یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے وہ تو حضور کی ذات بہن ہے کو پہلی دفعہ حضور نے زید کے گھر میں دیکھا تھا بیوی زینب وہ تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کوئی عقل کی بات ہے وہ تو بیوی امیما کی بیٹی ہے اور امیما عبد المطلب کی بیٹی ہے ہر وقت حضور کے گھر میں آنا جانا ملنا تو خاندان ایک ہے پھر یہ کہنا کہ زید کے گھر میں بی بی زینب کو اتفاق سے دیکھا اور حضور کی نظر پڑ گئی تو یہ ساری روایات جو ہیں دراصل یہودی روایات ہوتی ہیں اور اس فن میں یہودیت کو ید طولا حاصل ہے کہ جو روایات بنا کے ایسے انداز میں ایسے مقام پہ ان کو جڑیں گے کہ کیا مت تک عام کی کتاب کو بدل دیتا ہوں تو عام روایت بدلنا تو بس نہیں کوئی اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ چونکہ مذہب شیعہ جو ہے روافظ جو ہیں ان کی ابتدا بھی عبداللہ ابن صبا ہے عبداللہ ابن سبا اصل یہودی تھا نسل یہودی تھا تو ان میں بھی وہی باتیں آئی ہیں جھوٹھی روایات بنانے کے یہ بھی بادشاہ ان کا بھی کوئی مقاب نہیں یعنی ایسی ایسی روایات ان نے بنائی ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے سوچ نہیں سکتا ہے اچھا بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ پوری حدیث مبارک کے اندر کسی ایک لفظ میں تبدیلی کر دیں گے اور ساری حدیث کا مفہوم جو ہے بدل جائے گا تو یہ ایک فن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اور اللہ کے رسول کے فرمان میں تحریفات کرنا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسماء الرجال کے ماہر علماء اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنقید کا اور تہذیب کا مقام دیا تھا کہ ایک ایک روایت کے ایک ایک راوی کو انہوں نے پرکھا ہے اور حقیقت نکھار کے سامنے رکھ دی ہے اور ہمیں ہر حدیث کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ حسن ہے یہ مرسر ہے ضعیف ہے غریب ہے منقطع ہے ایک یہ تو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رہنے ہیں تو بہرحال یہ تھا جی کہ اصل بات یہی تھی کہ حضور کو جب یہ پتا تھا کہ اس نے میری بیوی بننا ہے تو آپ چھپانے کی کیا ضرورت ہے حضرت کو بتا دیتے حضرت یعنی خود طلاق دینے پر تھا تو یہ وہ بات تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نفس کا قمر مبدی ہے محمد پاک آپ جو بات چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کر کریں <clears throat> آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں کہ آپ کے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی جہلیت پر یہ بات اڑائیں گے لیکن حضرت زید آپ کا بیٹا نہیں ہے ہم اس جاہلیت کی رسم کو مٹانا چاہتے ہیں اور مٹائیں گے بھی ایسے انداز میں کہ حضور سے خود عمل کروائیں گے تاکہ کیا مطلب کوئی اعتراض نہ کر تو اب حضرت زید نے جب بار بار اصرار کیا تو حضور کے منع کرنے کے باوجود بھی انہیں تلا اب طلاق بھی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سوچا کہ اب اس کا ازالہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں خود پیغام دوں شادی کا اور منشا خدا بندی بھی یہی تھا تقوینی طور پر بھی یہ فیصلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی شان دیکھیں گے پیغام کس کے ذریعے بھیجا حضرت زید کو کہا کہ جا کے پیغام کو اچھا اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے جیسے آج کل ہماری جاہلیت میں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس کی بیوی تھی اور وہی پیغام لے کے جائے تو یہ باتیں اسلام ان باتوں کو نہیں سمجھتا جب طلاق دے دی بیوی کا کیا مطلب وہ دیکھے مرا اجنبیہ ہو گئی وہ تو اب آپ سے اجنبی ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور حضرت زید جب آئے تو کمال کی بات دیکھیں حالانکہ ان کی بیوی رہ چکی تھی لیکن باقاعدہ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت زید پشت کر کے بیوی زینب کی طرف رخ بھی نہیں کیا پشت دے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ زینب مجھے ارسنی رسول اللہ مجھے حضور پاک نے بھیجا ہے اور تمہاری عدت کے بعد حضور جو ہے وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے تو اب دیکھیں شان دیکھیں بیوی کا تو سیدہ زینب نے فوراً یہ کہا کہ استخیر و ربی کہ میرے پاک نبی سے جا کے کہہ دیں کہ بیوی جینب کہتی ہے میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی جو مشورہ دیں گے اس پہ چلوں گی تو استخارہ اتنی بڑی چیز ہے کہ گویا آدمی اپنے اللہ سے رائے لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تم نے بھی کہا کہ استخیر و ربی میں استخارہ حضرت زید واپس ہے انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ بیوی نے یہی کہا اور بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ اس پیغام کے ملنے کے بعد بیوی صاحبہ نے فوراً وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے گھر میں جو جگہ عبادت کے لیے بنائی تھی وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی اور استخارے کی دعا پڑھی اور اسی میں مشغول ہو گئی اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنس کے بارے میں یہ آیات بھی موجود ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا فلما قضا زید منها وترا فلما قضا زید منها وترا زوجنا کہا لکی لا يكون على المؤمنین حرج لا حرج وطرا اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جب زید اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد طلاق دیں گے تو محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کا نکاح بھی بھی زینب سے کیا اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد فوراً تشریف لائے تشریف لائے تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوند رہی تھی اور کبھی حضور ہمارے گھر میں اس وقت میں اور بغیر اذن کے داخل نہیں ہوئے تھے میں حیران ہو گئی کہ حضور کیسے آ رہے ہیں لیکن جب حضور اندر آئے اور مجھے بشارت دی مجھے آ کے بترایا کہ زینب گھبرانے کی بات نہیں ہے ان اللہ زوجنی اللہ نے میرا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تو بی بی زینب کہتی ہے رسول اللہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ نہ تو کوئی گواہ ہے نہ نکاح کرنے والا ہے حضور نے فرمایا اللہ جبریل و شاہد نکاح کرنے والا تو خدا ہے اور گواہی دینے والا جبریل ہے اس سے بڑا گواہ کون ہوگا اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ایک ملنے والے صحابی تھے بی بی زینب کے گھرانے سے حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضرت سلمی کو اس آیت کا پہلے پتہ چل گیا حضور کے آنے سے پہلے وہ دوڑے اور آ کے بی بی زینب کو خوشخبری دی کہ بی بی ان اللہ من فوق اللہ نے عرش سے تیرا نکاح کر دیا ہے بی بی زینب اتنی خوش ہوئی کہ جو زیور پہنے ہوئے تھے سارے اتار کے حضرت وسلم ہی کو دے دیے کہ جاؤ یہ تمہارے لیے انعام کہ تم نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ نے میرا نکاح کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں حکم دیں اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے اور پھر نکاح کرنے والی اللہ کی ذات ہو نہ اس میں کسی خطبے کی نہ گواہ کی کیوں یہ تو نس قطعی ہے اللہ کا حکم ہے اس لیے علی سے مبارک میں آتا ہے کہ بی بی, بی, بی زینب کانت تمام حضور کی بیویوں پہ فخر کرتی تھی فخر سے فرماتی تھیں کہ تمہاری بڑی شان ہے آئے شاہ حفصہ تمہاری بڑی شان ہے لیکن تمہارے نکاح تمہارے والدین نے کیے ہیں ایک میری شان ہے کہ میرا نکاح خود خدا بند قدوس نے کیا تمہاری بھی شان ہے عظمت ہے لیکن بہرحال تمہیں تو والدین نے بھی شادی کر دی میرا نکاح تو عرش سے ہوا ہے میرا کون مقابلہ کر سکتا اور اسی طرح بی بی فرماتی ہیں بی بی ام سلیم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جتنی خوشی بیوی زینب کی شادی پہ منائی یہ پہلی بیوی بی ہے جس کے لیے حضور پاک نے ولیمے میں بکری ذبح کی حضور تمام نہیں فرماتے بس جو آیا مل کے کھا لیا خلاص دعا ہو گئی یہی ولیمہ ہو گیا بس لیکن آپ نے بکری ذبح کی اور تب صحابہ کو بلایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقریباً تقریباً میں حیران ہو گیا کہ چھ سات سو صحابہ سے زیادہ لوگ آئے لیکن وہ گوشت ختم ہی نہیں ہوتا بکری کا گوشت چل رہا جب انہوں نے اپنی اما سے کہا تو ان کی اما نے کہا کوئی نئی بات ہے اگر سارے مدینے والے بھی کھاتے تو کھا سکتے تھے حضور کا ہاتھ لگ گیا بس اللہ نے برکت ڈال اور یہی وہ موقع ہے بعض محدثین کتاب نے لکھا ہے کہ بی بی ام سلیم نے بھی بطور خاص ایک حلوہ بنایا عربی میں اس کو حیض کہتے ہیں حیض تین کے ساتھ اس میں کھجور کا مالیدہ ہوتا ہے اور پنیر ہوتا ہے پنیر جس کو آپ جبنا کہتے ہیں یا چیز کہتے ہیں جس کو اب شاد ہوتی ہے تھوڑا بہت آٹا سا ہوتا ہے اس کو ملا کے وہ حلوہ بناتی ہیں تو بی بی صاحبہ نے بی بی ام سلیم نے ایک تشت میں وہ حلوہ حضرت انس کے ذریعے بھیجا حضرت انس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حضور سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ یہ کلیل سا دیا ہے تھوڑی سی چیز ہے لیکن آپ قبول فرما لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ رس دیکھو کتنے ایسا آپ اسفا بیٹھے جتنے بیٹھے سب کو بلا لو تو اس لیے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا ولیمہ بکری ذبح کی یا یہ حلوہ کھلایا تو بعض محدثین نے جمع کیا ہے کہ آپ نے بکری بھی ذبح فرمائی اور یہ حلوہ جو تھا اب میں سلیم نے بھیجا تھا حضرت انس کی والدہ نے بھیجا رضی اللہ تعالی انہا ارضاہا اب بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ نے دونوں چیزیں تناول فرمائی یعنی گوشت کھا لیا اس کے بعد میٹھا بھی کھا لیا اور بات کہتے ہیں کہ نہیں کچھ تو گوشت کھا کے چلے گئے اب جب حلوہ آیا تو حضور نے پھر صحابہ کو بلا لیا تو کچھ صحابہ نے آ کے پھر یہ کھایا تو یہ پہلی بیوی ہے جن کے یعنی شادی کے لیے ولیمے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام فرمایا ہے اور کسی بیوی کے لیے اتنا بڑا اہتمام نہیں فرمایا ہے اور اسی طرح یہ شان والی بیوی ہیں یہ واقعہ ابھی بیوی زینب کے نکاح پہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو صحابہ آئے دعوت پہ اکثر تو چلے گئے لیکن کچھ صحابہ حضور کے گھر میں بیٹھ گئے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑی محبت فرماتے تھے کان اکل تکلفن کوئی تکلف تو فرماتے ہیں لیکن صحابہ کو یہ حضور کو یہ بات ذرا گہرا گزری کہ بھی سب چلے گئے اللہ کے بندے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کثیر الحیات ہیں آپ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ میں کہوں کہ میرے گھر سے جاؤ بھائی کیوں بیٹھے ہو تو اس کا حل حضور نے یہ سوچا کہ حضور اٹھ کے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو حضور نے فرمایا لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ جب گھر والا آدمی اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اب ہم کیوں بیٹھے رہے ہیں اچھا صحابہ بھی عجیب شان تھی انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں حضور آ جائیں گے بیٹھ جائیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر گزار کے واپس ہے دیکھا تو بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تھوڑی سی دیر بات کی پھر حضور اٹھ کے چلے گئے پھر بی بی عائشہ کے گھر تشریف لے گئے حضور اس کے بعد تشریف لائے تو وہ پھر بیٹھے ہوئے اچھا صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ حضور کو یہ بات ناگوار گزر رہی واسطہ کیسے صحابہ تو کبھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے نا کہ حضور کی طبیعت پہ کوئی چیز گراں گزرے لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوا اور آیت حجاب پردے کا حکم آیا نہیں تھا تو یہ بھی وہی موقع ہے کہ پھر حضور جب تیسری بات شیف تو صحابہ چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ بھئی جب آپ کو بلایا جائے بلانے کے بعد آپ آئیں اور کھانا کھائیں ازادی تم جب تمہیں دعوت دی جائے بلایا جائے یہ نہیں کہ بلا مستان استاد حدیث ان بیٹھ کے باتیں کرتے رہو ان نظار کم مکانا یہ تمہارا عمل جو ہے حضور کے لیے بڑا ناگوار گزرا ہے اور اللہ کا نبی تو کمال شرم سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر سے جاؤ لیکن اللہ حق بیان فرما دیتے ہیں اور اس کے بعد حکم ہو گیا ازا سال تم ہن بتا بس الن ورا حجاب کہ آج کے بعد خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے سامنے نہیں آ سکتا اگر کوئی چیز لینا ہے دینا ہے مانگنا ہے تو حجاب اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگنا ہوگا تو یہ آیت حجاب جو ہے محدثین کرام نے لکھا ہے اور مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ یہ بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر اللہ نے پردے کا حکم جو تھا وہ جاری فرما دیا اور قیامت تک وہ پردے کا حکم جو ہے وہ باقی رہے گا اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی مغالتا ہے اور بات پڑھے لکھے لوگوں کو بھی مغالتا ہے اس لیے یہ بات عام ہو گئی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا یہ بات عام ہو گئی ہے کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ بھی کھول سکتی ہے پاؤں بھی کھول سکتی ہے اور چہرہ بھی کھول سکتی ہے اور یہ بات اتنی اب عام ہو گئی ہے کہ بعض علماء نے تو اسی پہ فتوے دے دیے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا اثر لیتے ہیں اچھا ویسے بھی خدا کی قدرت ہے کہ جس بات میں آدمی کو کچھ آسانی لگتی ہو کچھ فائدہ لگتا ہو اس کو تو آدمی جلدی قبول کرتا ہے اس کو آدمی جلدی سے قبول کر دیتا ہے اور جس کام میں مشقت ہو تو تبھی بات ہے کہ اس میں تکلیف تو ہوتی ہے نا عمل کرنے پہ اب ایک عورت کا پردے میں رہنا حجاب میں رہنا کوئی آسان بات تو نہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے چاہے کسی کو ناگوار ہو یا کسی کو اچھی لگے حکم شران یہ ہے کہ ایک ہے عورت اور ایک ہے مسئلہ حجاب اب اورا کا مانا یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ چیز جس کو چھپانا ضروری ہے اب مرد کے لیے حضور نے فرمایا کہ عورت الرجل من سرت علم رکھ کہ مرد کے لیے اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ اورا ہے یعنی یہ کسی کے آگے نہیں کھول سکتا اگر اس کا کوئی حصہ کھولے تو نعوذ باللہ وہ ملعون ہوگا لانت ہوگی اس کی <clears throat> جیسے ہمارے اکثر بھائی حالت احرام میں بڑی غلطی کرتے ہیں بعض ہمارے بھائی اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے کہ جب احرام باندھتے ہیں نا تو ناف کے نیچے چادر ہوتی ہے اور اوپر پورا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ تو آپ نے اور کھولا ہو چونکہ ناف تو ناف تو شامل ہے تو اس لیے ایسا اچھا اب عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ مینا سے دینی سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا تو سارا بدن ہی عورت اسی لیے تو عورت جاتی کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا پورا بدن جو ہے کسی کے سامنے اجنبی کے سامنے نہیں لا سکتی اب مسئلہ چہرے کا اور ہاتھوں کا کیا تھا کہ حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھ سکتی حالت نماز میں اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی کہ اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ حجاب ڈال کے نماز پڑھے یا ہاتھوں پہ لازمن دستانے چڑھا کے نماز پڑھے یا پاؤں پہ لازمن جراب چڑھا کے نماز پڑھے نہیں اگر پاؤں ننگے ہیں ہاتھ ننگے ہیں چہرہ ننگا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی اتنا حصہ حالت نماز میں یا حالت احرام میں احرام میں حکم ہے کہ مرد کے سر پہ کپڑا نہ ہو عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے تو احرام تو تب ہوگا نا کہ پہلے کپڑا ہوگا تو اب ہٹائیں گے نا اگر پہلے سے نہ ہو تو پھر احرام میں ہٹانے کا کیا مقصد ہوا کہ حالت احرام میں عورت کے چہرے پہ پردہ نہ ہو اس کا معنی پہلے اگر پہلے سے ہی نہ ہو تو پھر احرام میں اس حکم دینے کا کیا مطلب ہوا حکم کا مقصد ہی صاف سمجھ آ رہا ہے کہ پہلے تو نہیں کھول سکتی لیکن حالت احرام میں کھول سکتی ہے نماز میں کھول سکتی ہے کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے عمرہ ایک ایسی عبادت ہے حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنا ہی بندہ آگ گار ہو لیکن احتیاط ضرور کرتا ہے کہ کسی اجنبی عورت کے چہرے پہ نظر نہ ڈالے تو اس لیے وہاں اجازت ملی لیکن اس میں بھی بی بی عائشہ فرماتی ہے کنہ ارا ہاد نرتو ہے کہ جب مرد قریب آ جاتے تھے تو ہم کپڑا گرا لیتے تھے اور جب مرد دور ہو جاتے تھے تو ہم چہرے سے پردہ ہٹا لیتے تھے حالت احرام میں اسی لیے بعد علماء نے پھر اس کا ایک حل نکالا انہوں نے کہا کہ عورت اس انداز میں چہرے پہ کپڑا ڈالے حالت احرام میں کہ اگر غیر مرد نہیں ہے تو اٹھا لے خیمے میں بیٹھی ہے گاڑی میں بیٹھی ہے کوئی بندہ سامنے نہیں ہے ہٹا لے کپڑا اور اگر کوئی بندے قریب آ رہے ہیں اور وہ اجنبی ہیں تو لازمن ایسے کپڑا ڈال لے کہ چہرے کو بھی نہ لگے لیکن پردہ قائم رہے تو اسی لیے یہ آیت حجاب جو ہے حکم ہو گیا کہ کچھ مانگنا ہے کچھ دینا ہے اور اسی پر پھر عمل ہوا کہ جب بھی صحابہ کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑی بی بی عائشہ سے پوچھنا ہے بی بی حفصہ سے پوچھنا ہے بی بی زینب سے پوچھنا ہے بی بی ام سلمہ سے پوچھنا ہے تو ممورا حجاب باقاعدہ پردے کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے اور آ کے عرض کرتے کہ اما جان فلاں مسئلہ کیسے ہے فلاں مسئلہ کیسے ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تو دو حصے تھے ایک داخلی حصہ تھا جو گھر کے اندر تھا اور ایک خارجی حصہ تھا تو اب داخلی حصے کی جو حصہ ہے وہ تو بس سوا ازواج متحرات کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا وہ تو بتانے والے صرف وہ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور کون بتائے گا اب حضور مثلا رات کو تحجد کے لیے اٹھتے ہیں کون بتائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں کون بتائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے کے بعد کیا عمل فرماتے ہیں کون بتائے گا ان مسائل کا تعلق جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اپنا داخلی زندگی کا وہ ازواج متحرات کے ساتھ ہے تو آیت حجاب بھی اس لیے اب آپ اندازہ کریں کہ ایک تو وما کا نل مومن ولا مومنت یہ آیت بھی اتری تو بی بی زینب کے مسئلے میں اچھا فلما تضاظئی بتنجنا کہا یہ آیت اتری تو بی بی زینب کے مسئلے میں اور اسی طرح فرمایا ما کان محمد النبا احد من رجالکم کرکان اللہ بیکل ام عالیما اللہ نے فرمایا ما نب محمد النبا محمد مصطفیٰ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں کیا بنا باپ نہیں ہے حالانکہ اللہ کا نبی جب بیویاں مائیں ہیں تو نبی تو باپ ہوتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا روحانی باپ ہونا الگ بات ہے اور سلفی باپ ہونا حقیقی باپ ہونا الگ بات ہے محمد مصطفیٰ کسی مرد کے باپ نہیں یعنی سلفی طور پہ باپ نہیں ورنہ تو ساری امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے برابر ہے اب دیکھیں قرآن کہتے ہیں ماں کا محمد النبا در من رجالکم رجال یہ وجہ کیا تھی کہ حضور کی تو اولاد تھی حضور کے تو بیٹے تھے عبداللہ بھی تھا قاسم بھی تھا جن کا لقب طیب طاہر بھی تھا ابراہیم بھی تھے لیکن ان میں کوئی بچہ جو ہے رجال کے مقام پہ نہیں پہنچا مرد کے مقام پہ نہیں پہنچا وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ رجال کسی مرد کے باپ نہیں باپ تو ہیں لیکن وہ تو بچے تھے وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے ولكن رسول وخاتم النبيين تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ بی بی زینب کی شان ہے کہ ان کی وجہ سے قرآن کی یہ آیت اتری کہ جب حضور کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے تو زید کے باپ کیسے ہوئے تو زید ابن حادثہ کے بھی باپ نہیں تو جاہلوں کا یہ کہنا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی حضور نے اپنی بہو سے شادی کر لی تو یہ کہنا ہی غلط ہے حضور تو کسی کے باپ ہے ہی نہیں کسی مرد کے باپ ہے نہیں اور جب مرد کے باپ نہیں ہے تو زید ابن حادثہ کے بھی باپ نہیں ہیں لہذا اگر ان کو انہوں نے بنایا تو زبانی بیٹا بنایا تھا وہ تھا بننا بنایا تھا اور اس کے ساتھ نے فرمایا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بی بی زینب کے نکاح کے بارے میں فیصلہ کیا وہی مسئلہ ختم نبوت کا بھی ذکر اسی میں آیا وقا خاتم نبی وقان اللہ بالکل ان اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو جاہلیت کی ایک رسم کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے تو سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جود آپ کی سخاوت اور آپ کا تقوی اور آپ کا ورا اور آپ کی عظمت حسب اور نصب اور آپ کی کرابت مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی وہ ضرب المسل تھی کہ خاندان بھی ایک ہے اور حضور کی پھوپھی ذات اچھا اور آپ کی والدہ بی بی امیمہ کا بھی اتنا مقام تھا کہ جب خیبر فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے خجوروں میں بطور خاص بی بی امامہ کا حصہ رکھا تو آپ نے اپنی پھوپھی کو اتنا نوازا کہ خیبر کے کھجور میں جہاں حصے رکھے گئے تو وہاں بی بی امیمہ کو بھی آپ نے خصوصی طور پہ حصہ عطا فرمایا تو اس طرح سیدہ زینب حرم نبی میں داخل ہو کے امہات المؤمنین کے مرتبے پہ پہنچی رضی اللہ عنہا و رضاہا واللہ تعالی عالم ایک دوست ہے بائیس سال پہلے وہ ہندو تھا مسلمان ہوا اس کو ساتھ رہنے والے تانا دیتے ہیں کہ تم ہندو تھے یہ بہت بڑا گناہ کسی مسلمان ہونے والے بندے کو تانا دیا جائے یعنی یہ اتنا بڑا گنا اس کا مانا ہے کہ تم اسی طرح شیطان کی مدد کرنا چاہتے ہو کہ پھر وہ غیرت میں آگے لوٹ جائے کفر کی طرح یعنی تم اس کو اسلام سے نکالنے کے در پہ ہو اس لیے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہوگی پہلے کچھ بھی تھا اسی طرح تم انسان ہو زندگی میں گناہ نہیں کرتے توبہ کر لی بس اللہ نے معاف کر لی اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی شرابی توبہ کر لے زانی توبہ کر لے تو اس کو تانا نہ دو تانا دو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو اللہ نے اس کو توبہ نصیب کر دی الحمد للہ سو اور جب وہ اسلام لے آیا اس سے بڑا اعزاز اس کے لیے کیا ہوگا تو ایسا کہنا بالکل نجائب ہے اور جو کہتا ہے وہ توبہ کرے اور آئندہ کبھی اس کے سامنے ایسی ہی کارت آمیز اس بات نہ کرے شرکا مکہ میں جو مسجد ہے اس میں حرم کی جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہاں کیونکہ سامنے صفیں نظر آتی ہیں ہو جاتی اصل بات تو یہ ہے کہ سفے نظر آئے میرے ایک جاننے والا پاکستان سے عمرے پہ آیا ہے لیکن اس کی بیوی حیض کی وجہ سے احرام کی نیت نہیں کی اور مکے میں آ گئی جب وہ عورت حیض سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا کہ عمرہ کر لو تو اس نے کہا کہ نہیں اس کا بھائی مولوی ہے اس نے کہا ہے کہ میرے لیے عمرہ کم اس نے کر لیا ہے بس اور اس کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ مولوی ہے پھر مولوی پہ اعتراض کرنا ہے آپ کس مدرسے کا پڑا ہوا ہے تو مدرسے کا نام لکھو صاحب جس کی داڑھی ہو وہ مولوی ہے کرے اونچی والا پکڑا جائے داڑھی والا یہ کیا بات ہے ہر بات پہ ایک ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جی مولوی ہے کیا مطلب مولوی کا آپ ڈاکٹر تو کسی کو نہیں مانتے پوچھتے ہیں کہ یہ طبیب عام ہے اخصائی اول ہے اخسائی دوم ہے یہ سشاری ہے تو مولوی ایک ایسا لفظ ہے جس کو چاہو مولوی بنا دو بارہ اس نے غلطی کی ہے اس کو چاہیے کہ عورت عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے بیوی اس کی ہے حیض کے پتے تم کر رہے ہو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی مجھے بات مزدلفہ سے میں اور میرے بال بچے جو تھے رات کو دو بجے میں نہ آئے فجر سے پہلے کنکری ماری فجر سے پہلے کنکری تو تم نے غلط ماری باقی آ گئے بیوی بچے ساتھ سے تو جائے تھے مزدلفہ والی دم تو نہیں پڑے گی لیکن کنکری تم نے وقت سے پہلے مار دی ہے دم پڑ گئی وزو کرنے میں سر کا مسا کیسے کرے جیسے آگے لے جائے پھر پیچھے لے جائے اور حج بھی ہے تو پھر گردن کا بھی مسا کرے اور ہم بلی ہے تو گردن کا مسا نہ کرے گھر میں عورتیں اگر عورت کو نماز پڑھائیں کوئی بات نہیں بس مہربانی کریں وہ ایسا ایسا امام بنتے بنتے مردوں کو نہ پڑھانا شروع کر دیں میرا تین بچے ہیں لیکن بیوی میری کمزور ہے اگر ہم بچہ کو چرسے کے لیے روک دیں جائز ہے اگر بیوی کمزور ہے تو آپ وقفہ کر سکتے ہیں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے جیسے کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہے آپ کو اس کے کہنے کے مطابق آپ عمل کریں اور وقفہ کرنا جائز ہے ہمیشہ کے لیے بچے نہ روکتے جنت آٹھ ہے جہنم سات ہے جہنم نہ جہنم سات ہے نہ جنت آٹھ ہے یہ تو ہے دروازوں کی بات ہے تم کو پتا نہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ جہنم آٹھ ہے یا جنت سات ہے لہٰذ سب ابواب لیکن لباب منہا جز ان مقصوم اور پھر جب ان مسائل کو تم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہو لکھنا بھی نہیں آتا تو ضرورت کیا ہے پوچھنے کی دعا کرو اللہ ہمیں جنت نصیب کر دے بس اس کا قرآن میں سما ہی آتا ابوا اس کا ہے سب آتا ابوا اسی لیے انسان جو ہے نا جب سجا کرتا ہے تو یس والا سب آتے آزاد سات آزاد سجا کرتا ہے تاکہ اللہ اس کے لیے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر سکے سات آزاد جب سجا کرے گا سات طواف کے چکر کرے گا سات دفعہ سائی صفا بروا کرے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے لیے جہنم کے ساتوں دروازے بند ہو جائیں اللہ نے جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا ہے کیونکہ فضل تو زیادہ ہے نا رحمت تو زیادہ ہے نا غضب سے سبقت رحمتي على غضبي